حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کا نائب اور سردار دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے عرض کیا ہمارے ساتھ آپ اپنا کوئی امین روانہ فرمائیں تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسا امین بھیجوں گا جو حق امانت بخوبی ادا کرے گا تو اس کے لیے لوگوں کی نظریں اٹھ گئیں اور پھر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے